شیبان نے بیان کیا یاہیا سے وہ ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا کیا اے فلاں اس دروازے سے آ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتالیس